اب راتوں کو جگانے والے تھوڑے رہ گئے ہیں مولانا اعظم طارق چلے گئے اگلے سال رجب کے مہینے میں مدرسوں والے ڈھونڈیں گے اس دیوانے کو جس کے پاؤں سے لے کے سر تک زخمی زخم تھے جس نے چھوٹی سی زندگی میں وہ کچھ کیا جو صدیوں میں لوگ نہیں کر سکتے جو ہواؤں کی طرح اڑا بادلوں کی طرح چھایا بارش کی طرح برسا بجلی کی طرح کڑکا کوسے سے کی طرح چمکا خوشبوؤں کی طرح مہکا اور شیروں کی طرح گرجا اور پھر غائب ہو گیا میں پرسوں کی قبر پہ کھڑا تھا قبر کی مٹی گیلی تھی جس طرح ہمارے دل کا زخم ابھی تک گیلا ہے ابھی تک خشک نہیں ہوئی تھی اور معلوم نہیں کب جا کے خشک ہوگی زمانے میں ایسے لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں بہت تھوڑے پیدا ہوتے ہیں چلے جاتے ہیں تو ان کی قدر کی جاتی ہے زندہ ہوتے ہیں تو ان کو صرف تھکایا جاتا ہے رلایا جاتا ہے ستایا جاتا ہے انیس سالہ رفاقت کے دن رات یاد آ رہے تھے اور پھر آخر میں خیال آیا کہ چلو آج آرام سے تو سویا ہوا ہے میرا یار ورنہ کون سونے دیتا ہوگا کتنی تکلیفیں برداشت کر کے علماء لوگوں تک اللہ کے دین کو پہنچاتے ہیں کتنی قربانیاں دے کر حق کی حفاظت کی جاتی ہے کتنی تکلیفیں سہ کر جابروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی جاتی ہیں کتنا جگر جلا کر اسلام کی شمع کی حفاظت کی جاتی ہے آپ لوگوں کو کیا خبر دنیا داروں کو کیا پتا اپنے گھر کی دہلیز میں امن اور آفیت کی دعائیں مانگنے والوں کو کیا پتا کہ اس اسلام کے خادم کن حالات میں کن تکلیفوں میں کن پریشانیوں میں مدرسہ چلاتے ہیں مسجد چلاتے ہیں قرآن کے ہر حرف کی حفاظت کرتے ہیں تفسیر کی سطر سطر کی حفاظت کرتے ہیں اسلام کے نظریے کی حفاظت کرتے ہیں اسلام کے مزاج کی حفاظت کرتے ہیں قرآن کے علوم کی حفاظت کرتے ہیں مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی حفاظت کرتے ہیں کبھی بم پھٹتے ہیں کبھی گولے چلتے ہیں کبھی جیلوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں کبھی ہتکڑیاں ڈالی جاتی ہے کبھی الزامات کی بہتات ہوتی ہے کبھی اقتصادی کاٹ کیا جاتا ہے کبھی دھمکیاں دی جاتی ہے کبھی سولیوں پہ لٹکایا جاتا ہے مگر یہ دیوارے نہ رکتے ہیں نہ تھکتے ہیں نہ تھمتے ہیں آزم تارے کی بیس زندگی ہے نہ اسے جیل روک سکی نہ کھانا روک سکا نہ پھانسی اور سولی روک سکی نہ تشدد روک سکا نہ زنجیریں روک سکی بلاخر اس نے شہادت کا وہ مقام پایا تم اسے شہادت پانے سے بھی نہیں روک سکے